ہی نے آپ کو حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا سو میرا عذاب کیسا ہوا سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجئے کیجیے زندہ اور مردہ برابر نہیں ارشاد ہوتا ہے کہ مؤمن اور کافر برابر نہیں جس طرح اندھا اور دیکھتا اندھیرا اور روشنی سایہ اور دھوپ زندہ اور مردہ برابر نہیں جس طرح ان چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے اسی طرح ایماندار اور بے ایمان میں بھی بے انتہا فرق ہے مؤمن مثل آنکھوں والے کے اور اجالے کے اور سائے کے اور زندے کے مانند ہے برخلاف کافر کہ وہ ایک اندھے کے اور اندھیرے کے اور لو والی گرمی کے ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے سورہ نعام کی آیت نمبر ایک سو بائیس میں فرمایا عواماً کیا نہ الایا یعنی جو مردہ تھا پھر اسے ہم نے زندہ کر دیا اور اسے نور دیا جسے لیے ہوئے لوگوں میں چل پھر رہا ہے ایسا شخص اور وہ شخص جو اندھیروں میں گھرا ہوا ہے جن سے نکل ہی نہیں سکتا یہ دونوں برابر ہو نہیں سکتے اور سورہ ہود کی آیت نمبر چوبیس میں فرمایا مثل الفریقین الایہ یعنی ان دونوں جماعتوں کی مثال اندھے اور بہرے اور دیکھتے سنتے کسی ہے مؤمن تو آنکھوں اور کانوں والا اجالے اور نور والا ہے پھر راہ مستقیم پر ہے جو صحیح طور پر سائیوں اور نہروں والی جنت میں پہنچے گا اور اس کے برعکس کافر اندھا بہرا اور اندھیروں میں پھنسا ہوا ہے جن سے نکل ہی نہیں سکتا اور ٹھیک جہنم میں پہنچے گا جو حرارت تندی تیزی اور گرمی والی آگ کا مخزن ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہیں سنا دیں یعنی اس طرح سننے کی توفیق دیں کہ سن کر قبول بھی کرتا جائے آپ اے نبی قبر والوں کو نہیں سنا سکتے یعنی جس طرح کوئی مرنے کے بعد قبر میں دفنا دیا جائے تو اسے پکارنا بے سود ہے اسی طرح کفار ہیں کہ ہدایت و دعوت ان کے لیے بیکار ہے اسی طرح ان مشرقوں پر انہی کی بدبختی چھا گئی ہے اور ان کی ہدایت کی کوئی صورت باقی نہیں رہی آپ اے نبی ان کو کسی طرح ہدایت پر نہیں لا سکتے آپ تو صرف آگاہ کر دینے والے ہیں آپ کے ذمے صرف تبلیغ ہے ہدایت و غلالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر امت میں رسول آتا رہا تاکہ ان کا عذر باقی نہ رہ جائے جیسے اللہ تعالیٰ نے سور رات کی آیت نمبر سات میں فرمایا ولی کل قومن حد اور سور نحل کی آیت نمبر چھتیس میں فرمایا فیقل رسولہ وغیرہ ان کا اے نبی آپ کو جھٹلانا کوئی نئی بات نہیں ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا جو بڑے بڑے معجزات کھلی کھلی دلیلیں صاف صاف آیتیں لے کر آئے تھے اور نورانی صحیفے ان کے ہاتھوں میں تھے آخر ان کے جھٹلانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے انہیں عذاب و سزا میں گرفتار کر لیا دیکھ لیجئے کہ پھر میرا انکار کا نتیجہ کیا ہوا کس طرح تباہ و برباد ہوئے والله أعلم